کہ اللہ تعالی کی ناراضگی سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑنے والے مرد اور چھوڑنے والی عورتیں اس لیے بعض مفسرین نے خوشو کا لفظی ترجمہ خوف بھی کر دیا ہے یعنی اللہ اور العزت کی عظمت و جلال کی وجہ سے انسان کے دل کا حیبت زدہ ہو جانا اور اس کا گناہوں سے ہٹ جانا حکم خدا کو توڑنے سے بچ جانا اس کو خوشبو کہتے ہیں اور یہ شان فقط اللہ رب العزت کی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ حق کو ان تک اللہ تعالیٰ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان سے ہی ڈرا جائے ایک جگہ فرمایا آمنوا قلوبهم لذکر اللہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ رب العزت کے ذکر سے ڈر جائیں ایک جگہ فرمایا اللہ نزل احسن الشریف کتاب متشادانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم اب یہ جی جو فرمایا نا کہ جن کے دل اللہ رب العزت کے خوف سے ڈر جاتے ہیں یہ ایک بہت بڑی صفت ہے کہ مومن کے دل میں اللہ رب العزت کی اتنی عظمت ہو اتنی جلالت شان ہو کہ انسان گناہ کا تصور کرتے ہوئے بھی کانپ جائے سوچ ہی نہ آئے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی ناپرمانی کروں اس کی مثال ایسے ہے کہ گھر میں بجلی تو ہوتی ہے مگر عورت سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ بجلی کے پلگ میں اپنی انگلی ڈالے گی یہ سوچ کے بھی اس کے سے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ سمجھتی ہے کہ اگر میں نے پلگ کے اندر اپنی انگلی ڈال دی تو میری پھر زندگی ختم ہو جائے گی بالکل یہی مقصود ہے کہ اگر ہم نے اللہ اور العزت کے حکم کو توڑا تو ہماری روحانی زندگی ختم ہو جائے گی بجلی نے جھٹکا دیا تو جسمانی موت آ گئی اللہ کی ناراضگی کا جھٹکا پڑا روحانی موت اسی وقت آ جائے گی تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ڈر خوف کی وجہ سے گناہوں کے قریب بھی نہیں جاتے چنانچہ جس آنکھ سے اللہ اور غلثت کے ڈر کی وجہ سے آنسو نکلے اللہ تعالیٰ کو وہ آنکھیں بھی پسند ہیں ابھی سے میں آتا ہے کہ دو آنکھوں کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا ایک وہ آنکھ جو اللہ رب العزت کے راستے میں پہرا دینے کی وجہ سے جاگی ہو جیسے مجاہد کی آنکھ اور دوسری آنکھ علم بکت من خشیت اللہ وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے آنسو بہانے لگ جائے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے روئے اس کا دوزخ میں جانا اس طرح ناممکن ہے جس طرح دودھ کا کھنوں کے اندر واپس چلے جانا ناممکن ہوتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن جب انبیاء صدیقین شہداء علماء جنتی سب شفاعت کریں گے ایک ایسا بھی بندہ ہوگا کہ جس کو شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اس کو دو دف میں ڈالا جائے گا تو اس آدمی کی پلکوں کا ایک بال اللہ تعالی کی خدمت میں فریاد کرے گا کہ اے مولا آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص میرے خوف سے روئے گا تو اس کا آنسو جسم کی جس جگہ تک پہنچے گا اس جگہ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی یہ بندہ آپ کی محبت اور آپ کے خوف میں ایک مرتبہ رویا اور اتنا چھوٹا سا آنسو نکلا کہ میں بھیگ گیا تھا لہذا میں گواہی دیتا ہوں آپ مجھے جہنم کی آگ میں مت جلائیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو خود تو کہہ رہا ہے کہ مجھے جہنم کی آگ میں مت جلائیں اس بندے کے بارے میں تم شفاف کیوں نہیں کر رہے تو بال کہے گا اللہ میں آپ کے خوف کی وجہ سے یہ بات نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے بال ہم نے تیری گواہی کو قبول کیا اور اس بندے کو جہنم سے ہم نے نکال دیا جب علیہ السلام آئیں گے اور وہ اعلان کریں گے کہ لوگوں اس شخص کو دیکھو کہ جو ایک بال کی گواہی کی وجہ سے جہنم سے نکال دیا گیا اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ اصلی زندگی تو ہماری آخرت ہے اور دنیا کی زندگی تو فقط تیاری ہے تو پھر ہماری زندگی کی نوعیت کچھ اور ہو آج تو ہم ایسے لمبی امیدیں بنا کے رہتے ہیں کہ جیسے ہم نے کبھی دنیا سے جانا ہی نہیں اس لیے جب کوئی مرتا ہے تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ دیکھو مر گیا حالانکہ مرنا تو ایک روٹین کی چیز ہے اگر کسی کو جلدی موت نہ آئے یہ حیرانی کی بات ہے کہ اس بیچارے کی آزمائش لمبی ہو گئی اچھا بندہ وہی ہے کہ دنیا میں نیک اعمال کرے اور پھر جلدی دنیا سے چلا جائے ایک بزرگ ہوئے خواب میں نظر آئے دیکھنے والے نے پوچھا کہ کیا حال ہے فرمایا تمہاری سڑی ہوئی بدبودار دنیا سے نجات مل گئی تو جنت کے مقابلے میں تو دنیا کی حیثیت ایسی ہی ہے کہتے ہیں کہ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا جو بچپن سے ہی بہت نیک متقی پرہیزگار خوف خدا رکھنے والا وہ محل میں رہتا مگر سادہ کپڑے پہنتا اور خشک روٹی کھا لیتا اور اپنا وقت عبادت میں مصروف رکھتا کسی سے پالتو بات نہیں کرتا تھا اور اپنی نیکی میں لگا رہتا تھا اس کے چہرے پہ بڑا نور تھا ویسے بھی شہزادہ تھا اس قدر خوبصورت تھا مگر نیکی اور تقوی کی وجہ سے اس کے چہرے کا نور بہت بڑھ گیا تھا ہر بندے کو وہ چلتا پھرتا یوسف نظر آتا تھا لیکن وہ لوگوں سے الگ رہتا اور اپنے اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا اب اس کی وجہ سے ذرا کمزور بھی ہو گیا تو بادشاہ کے جو ساتھی تھے وہ بادشاہ کو بہت کہتے کہ تم اس لڑکے کا خیال نہیں کرتے اس کو اچھا کھانا چاہیے اور اس کو پرتکلف لباس پہننا چاہیے تمہارا بیٹا ہے شہزادہ ہے لوگ کیا سوچتے ہیں کہ بادشاہ کا بیٹا پاگل ہو گیا یہ مشورے دینے والے ایسے ہی ہوتے ہیں چنانچہ بادشاہ نے ایک دن اس کو بلا کے خوب ڈانٹا اور یہ کہا کہ تمہاری وجہ سے مجھے ذلت اٹھانی پڑتی ہے جب بادشاہ نے یہ کہا کہ تمہاری وجہ سے مجھے زلت اٹھانی پڑتی ہے تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت چونکہ میری وجہ سے آپ کو زلت اٹھانی پڑتی ہے لہذا میں اب بالغ جوان تو ہو ہی چکا میں اب یہاں محل سے جاؤں گا اور جا کر میں علماء کے پاس علم حاصل کروں گا اور اپنی زندگی خود گزاروں گا میں آپ کے اوپر الزام نہیں آنے دوں گا نوجوان نے ارادہ کر لیا بادشاہ نے جب دیکھا کہ اب اس نے پکا عہد کر لیا اس نے اپنی بیوی کو بتایا بیوی نے روکنے کی تو کوشش کی اس نے کہا کہ امی میں اپنی زندگی کو کیوں ضائع کروں گا یہاں کی لذتوں کی خاطر میں علم حاصل کروں گا اور اپنے رب کو راضی کر کے آخرت کی تیاری کروں گا چنانچہ جاتے ہوئے ماں نے اس کو ایک انگوٹھی دے دی کہ بیٹا یہ انگوٹھی اپنے پاس رکھنا ضرورت ہوگی تو اس انگوٹھی کو استعمال میں لے آنا اور ایک قرآن مجید بھی دے دیا کہ بیٹا قرآن مجید اپنے پاس رکھنا روز قرآن مجید پڑھو گے تو اپنی امی کو بھی یاد کر لیا کرو گے یہ ماں کی مانتا اور ماں کی محبت بھی عجیب چیز ہے تو ماں نے جاتے ہوئے دو نشانیاں دے دی بچے نے اپنے پاس رکھ لی چنانچہ دور ایک شہر وہ بچہ چلا گیا مسجد میں اعتقاد کی نیت سے قیام کرتا اور ہفتے میں صرف ایک دن کام کرتا اور وہ بھی مزدوری کرتا اور اتنی مزدوری وصول کرتا کہ جس سے اس کو سات روٹیاں خریدنی آسان ہو ایک روٹی روز کھا کر گزارا کر لیتا اور باقی وقت علم حاصل کرنے میں لگائے رکھتا اب یہ تھا تو شہزادہ مگر فقیرانہ زندگی اس نے اختیار کر لی سردی گرمی حالات کی تنگی ترشی سب برداشت کرتا تھا اور علم حاصل کرتا تھا ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنا گھر بنوانا تھا تو میں مزدوروں کے پاس گیا کہ کسی کو لے کے آؤں تو میں نے ایک نوجوان لڑکے کو دیکھا کہ وہ اتنا خوبصورت ہے جہرے سے نور ٹپکتا ہے اور وہ بیٹھا ہوا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے مگر بیٹھا اسی جگہ پر ہے جس جگہ مزدور بیٹھتے ہیں تو میں نے اس سے پوچھا کہ نوجوان کیا تم مزدوری کرو گے تو اس نے تلاوت مکمل کر کے مجھے جواب دیا سبحان اللہ ہم تو دنیا میں آئے ہی مزدوری کے لیے ہیں تو میں نے کہا پھر میرے ساتھ چلو اس نے کہا میری دو شرطیں ہیں ایک شرط تو یہ ہے کہ میں آپ سے کتنی مزدوری لوں گا نہ اس سے کم لوں گا نہ اس سے زیادہ لوں گا اور دوسری بات کہ اگر مزدوری کے دوران نماز کا وقت ہو جائے گا تو آپ مجھے نماز پڑھنے سے روک نہیں سکیں گے میں نماز پہلے پڑھوں گا میں نے کہا بہت اچھا میں اس نوجوان کو گھر لے کے آیا جب شام کو میں نے دیکھا تو اس نے عام مزدور سے دگنا کام کر دیا میں بڑا حیران ہوا کہ اتنا زیادہ کام اس نے نکال دیا چنانچہ اگلے دن میں نے سوچا کہ میں کسی مزدور کو لاؤں گا جب گیا تو مزدور وہاں تھا ہی نہیں میں نے دوسرے مزدوروں سے پوچھا انہوں نے کہا میاں وہ تو ہفتے میں صرف ایک دن کام کرتا ہے اور باقی چھ دن چھٹی کرتا ہے اور ان چھ دنوں میں جا کے وہ مدرسے میں تعلیم پاتا ہے مجھے اس سے اتنی محبت ہو گئی کہ میں نے سوچا کہ اچھا میں ہفتے میں ایک ہی دن کام کرواؤں گا مگر میں اپنا گھر کسی نیک بندے سے بنواؤں گا اگلے ہفتے میں گیا تو پھر میں نے اس کو دیکھا کہ وہ بیٹھا تلاوت کر رہا ہے میں اس کو لے آیا اب جب وہ کام کرنے لگا تو میں نے چھپ کے اس کو دیکھا میں نے دیکھا کہ ایسی اللہ کی اس کے ساتھ مدد تھی کہ وہ گارا ڈالتا اور ان کے اوپر اینٹیں جلدی جلدی رکھتا جاتا اور وہ اللہ کی مدد سے بالکل نگینے کی طرح ایک کے ساتھ دوسری اینٹ خود بخود جڑتی جاتی تھی میں نے کہا واقعی یہ بہت متقی انسان ہے کہ اللہ کی مدد ہے جب شام کا وقت ہوا تو میں نے اس کو دگنی مزدوری دینی چاہیے جتنا اس نے کام کیا تھا اس نے لینے سے انکار کر دیا کہنے لگا میں نے جتنی مزدوری لینی تھی اتنی ہی چاہیے تاکہ میں سات روٹیاں خرید سکوں اور میرے ہفتے کا گزارا چل جائے نہ مجھے اس سے کم چاہیے نہ مجھے اس سے زیادہ چاہیے مجھے اس نوجوان نے بڑا متاثر کیا کہ ایسے بھی نیل نوجوان ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جب اگلے ہفتے میں گیا اس کو لینے کے لیے تو وہ پھر وہاں نہیں تھا ایک مزدور نے مجھے بتایا کہ وہ بیمار ہو گیا ہے اور اس کو کچھ دنوں سے بخار ہے اور وہ مسجد کے اندر ہی لیٹا ہوا ہے کہنے لگے کہ میں اس نوجوان کے پیچھے مسجد میں چلا گیا میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان ایک چٹائی کے اوپر لیٹا ہوا تھا اور اس کے سر کے نیچے ایک اینٹ تھی جس کو اس نے تکیا بنایا ہوا تھا میں حیران اتنا نرم و نازک اس کا بدن اتنا خوبصورت وہ لڑکا کہ دل کہے کہ ہاتھ لگانے سے کہیں میلا نہ ہو جائے اور وہ چٹائی پر ہوا ہے اور سر کے نیچے اس نے اینٹ رکھی ہوئی ہے میں جا کر بیٹھا اور میں نے اس کا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لیا اور میں نے کہا نوجوان تو مجھے بتاتا بیمار ہے تو میں تیرا علاج کرواتا اس کے جواب میں اس نے شیر پڑھنے شروع کر دیے اور کہا کہ انکل دنیا کی زندگی تو ایک دھوکا ہے ہمیں اللہ نے یہاں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا بس میری محلت اتنی ہی تھی جو میں نے گزار لی اب میرا وقت قریب ہے میں نے جب اس سے یہ لفظ سنے تو میں تو رونے لگ گیا تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ انکل میں اب تھوڑی دیر کا مہمان ہوں لیکن میرا ایک کام آپ اگر کر سکیں تو کر دینا میں نے کہا نوجوان بتاؤ کیا کام اس نے کہا کام یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ہے اور یہ ایک انگوٹھی ہے جب میں فوت ہو جاؤں مجھے دفن کر دینا اور یہ قرآن مجید اور انگوٹھی ہارون رشید کو جا کر واپس دے دینا جب ہارون رشید کا نام سنا میں حیران اچھا یہ بادشاہ کا وہ شہزادہ بیٹا ہے اور یہ مزدور کی طرح میرے گھر کی مزدوری کرتا رہا تھوڑی دیر اس نے کلمہ پڑھا اللہ کی محبت میں چند باتیں کہی اور نوجوان بہت ہو گیا خیر میں نے اس کو دفن کر دیا میں وہ پرانے مجید اور انگوٹھی لے کے شہر چلا کہ ہر نشید کو جا کر میں دے دوں میں شہر آیا تو میں نے دیکھا کہ بازار میں پولیس لوگوں کو ہٹا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے میں راستے میں کھڑا ہو گیا جب بادشاہ کی سواری گزرنے لگی تو میں نے وہ قرآن مجید اور انگوٹھی بادشاہ کو ذرا دور سے دکھا دی ہی بادشاہ نے ان کو دیکھا تو بادشاہ نے ان کو پہچان لیا اس نے پولیس والے کو اشارہ کیا کہ اس بندے کو میرے ساتھ لے آؤ چنانچہ میں محل میں پہنچ گیا اب جب میں محل میں جانے لگا تو محل کا جو دربان تھا سیکیورٹی گارڈ تھا وہ مجھے کہنے لگا کہ پتہ نہیں تم نے کیا کیا ہے کہ بادشاہ بہت مغموم نظر آ رہا ہے تو اے مسافر تم نے اگر دو باتیں کرنی ہوں تو ایک کرنا ایک کرنی ہو تو ابھی کرنا بادشاہ کو غمزنہ نہ کرنا میں نے کہا بہت اچھا جب میں بادشاہ کے ساتھ تنہائی میں گیا تو میں نے بادشاہ کو وہ چیزیں دکھائی کہ ایک نوجوان نے آپ کو امانت واپس کرنے کے لیے دی تو بادشاہ کے آنکھوں میں سے آنسو آ گئے اور وہ رونے لگ گیا اور کہنے لگا کہ میرا بیٹا تو نے جوانی میں دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا اور تیرے بوڑھے باپ کو بڑھاپے میں بات سمجھ نہ آئی میں دنیا میں لگا رہا تو اپنے رب کو منانے میں لگا رہا میرے بیٹے تو مجھ سے زیادہ مند نکلا تو بات ایسی ہی ہے کہ ہم اس دنیا کے گھر سنوارنے میں اور دنیا کے معاملات چلانے میں اتنے مگن رہتے ہیں کہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہمیں آخرت میں جانا ہے چنانچہ آپ دیکھیں لوگوں کی خاطر گناہ کر لیتے ہیں لوگوں کی وجہ سے جھوٹ بول لیتے ہیں لوگوں کی وجہ سے اپنے سر کا بوجھ بڑھا لیتے ہیں یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے مزے کوئی اڑائے اور اس کے بدلے جہنم میں کوئی جائے لہذا جن کے دل میں اللہ رب العزت کا خوشبو ہوتا ہے وہ تو اپنی آخرت کو ہمیشہ سامنے رکھتے ہیں اور کبھی بھی دنیا کی زندگی میں چین کی بنسی نہیں بجاتے چنانچہ گزر فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا گلی میں سے کچھ بچوں کو میں نے آپس میں کھیلتے دیکھا ایک بچہ ان سے ذرا ہٹ کے بیٹھا ہوا تھا اور بڑا غم زدہ نظر آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ شاید اس بچے کو کوئی اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دیتا تو میں نے کہا کہ اے بچے تم کھیلتے کیوں نہیں تو اس نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ آپا حسب تم انما خلقنا تم کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں یہ فائدہ پیدا کیا ہے میں بڑا حیران ہوا کہ یہ بچہ اتنا سمجھ میں نے کہا کہ اے بچے تم تو بہت چھوٹے ہو تم مجھے کوئی نصیحت کرو اس بچے نے اشعار سنائے کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے آخرت کی زندگی حقیقت ہے اور اگر قیامت کے دن تم اپنے رب کو راضی نہ کر سکے تو یاد رکھو تمہیں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا ایسے سوز والے اشعار تھے کہ میرے آنسو نکل آئے میں نے کہا بچے تم اتنے چھوٹے سے ہو تم ابھی سے کیوں اتنا ڈرتے ہو وہ کہنے لگا انکل میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں کہ میری امی جب چولہے میں آگ جلانے لگتی ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو پہلے ڈالتی ہے اور جب آگ جلنے لگ جاتی ہے تو بڑی لکڑیوں کی باری بعد میں آتی ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالی جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پہلے ڈال کر جہنم کی آگ کو بھڑکائیں اور بڑے لوگوں کی باری بعد میں آئے جن کے یقین بنے ہوئے تھے وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آخرت کے لیے اتنے فکر مند ہوتے تھے افسوس آج ہمارے بال سفید ہو جاتے ہیں اور ہمیں آخرت کی تیاری کی فکر ہی نہیں ہوتی رابع بسری اللہ کی نیک بندی ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی نے بکرے کے گوشت کو بھونا ہوا ہے بھنے ہوئے گوشت کو دیکھ کے رونے لگی دکاندار کہنے لگا کہ اما کیوں روتی ہو کہنے لگی کہ مجھ سے تو یہ بکرا زیادہ بہتر ہو اس نے کہا وہ کیسے کہنے لگی کہ اس بکرے کو پہلے دبا کیا گیا اور پھر اس کے بعد اس کو آگ کے اوپر بھونا گیا اور اگر رابعہ کو اللہ رب العزت نے مغفرت نہ کی تو اس کو تو زندہ حالت میں جہنم کی آگ میں بھونا جائے گا تو اگر انسان کے ذہن میں آخرت کا یہ تصور اتنا پکا ہو جائے تو پھر تو انسان گناہ کے قریب بھی نہیں جا سکتا چنانچہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا امیر زیادہ تھا مگر بہت ہی بدکار تھا جہاں اس کا بس پڑتا تھا وہ کسی عورت کو چھوڑتا نہیں تھا اس سے برائی کا مرتکب ہوتا تھا کیونکہ مال پیسہ بہت تھا اس لیے وہ عورتوں کو برتلا لیا کرتا تھا اس کی پوری جوانی کسی عیاشی اور بدکاری میں گزر رہی تھی ایک بیوہ عورت تھی جس کے بچے تھے اور اس کا کوئی کمانے والا بھی نہیں تھا وہ بیچاری خوبصورت تو بہت تھی مگر اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی اس نے کچھ لوگوں سے قرض لیا ہوا تھا قرض والے اسے بڑا پریشان کرتے تھے اپنی طرف سے وہ کچھ سینے پرونے کا کام کرتی مگر اتنے پیسوں کی آمدنی نہیں ہوتی تھی کہ سب خرچے پورے ہو سکیں وہ ایک مرتبہ اس نوجوان سے قرض لینے کے لیے آئی تو اس نے صاف صاف بات کی کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا اور اس کے بدلے میں تمہارے ساتھ بدکاری کروں گا وہ عورت کہنے لگی نہیں میں اللہ سے ڈرتی ہوں واپس چلی گئی پھر دوسری مرتبہ بیچاری پھر پریشان ہو گئی کرساؤں کی وجہ سے پھر اس سے قرض مانگنے آئی اس نے پھر وہی بات کی کہ میں پیسے دوں گا مگر بدکاری کروں گا وہ پھر کہنے لگی میں اللہ سے ڈرتی ہوں واپس چلی گئی تیسری مرتبہ کسی قرض نے اس عورت کو بہت پریشان کیا بے عزت کیا دلیل کیا تم قرض نہیں دے رہی وہ اتنی ڈپریشن میں گئی کہ پھر اس قرض مانگنے کے لیے آ گئی اس نے کہا ہاں میں تمہارا قرض اتار دیتا ہوں اس کے بدلے تمہیں میرے پاس آنا پڑے گا وہ عورت اس قدر ڈپریسڈ تھی اور مینٹلی اپسٹ تھی کہ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں کر دی چنانچہ اس نے اس کو قرضے کے پیسے کو دے دیے لیکن جب یہ برائی کے ارادے سے اس عورت کے قریب ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ عورت کانپ رہی تھی تو اس نے اس سے پوچھا کہ تو اتنا کیوں کانپ رہی ہے تو اس عورت کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ کہنے لگی کہ زل قتل اللہ نے ایک مہر لگائی ہے تو اس کو نہ توڑ مجھے قیامت کے دن کی شرمندگی سے ڈر لگ رہا اس نیک عورت کے یہ الفاظ اس نوجوان کے دل پہ بجلی بن کر گرے اور اس نے اسے کہا کہ اچھا تو گھر بھی چلی جا اور میں پیسے بھی تجھ سے واپس نہیں دوں گا وہ عورت اپنی عزت بچا کے گھر آ گئی اللہ کی شان کے اسی رات اس نوجوان کی موت آنی تھی تو نوجوان کی موت آ گئی کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ وقت کے نبی علیہ السلام جو بھی تھے ان کو اللہ رب العزت نے وہی نازل فرمائی آپ جائیے اور غل قتل کی جا کر نماز جنازہ پڑھیے اس نے میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے ایسی سچی توبہ کی میں نے اس کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں بدل دیا تو اللہ رب العزت کے خوف سے جب بندہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالی کی رحمت سے چھم چھم برس گیا کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا اتنا بدکار تھا اتنا بدکار تھا کہ زندگی میں کبھی اس نے کوئی نیکی کی ہی نہیں تھی ہر وقت عیاشی بدکاری زنا شراب اس میں مجبور رہتا ہے جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہنے لگا میرے بیٹوں میں نے پوری زندگی میں کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا اور مجھے پکا یقین ہے کہ میں مروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ میں ڈالیں گے ایک کام کرنا کہ مرنے کے بعد میری لاش کو جلا دینا اور آدھی رات کو دریا کے پانی میں بہا دینا اور آدھی رات کو ہوا کے اندر اڑا دینا چنانچہ اس کی وصیت کے مطابق بچوں نے ایسے ہی کیا کہتے ہیں کہ جب اس کی رات کو پانی میں بہایا گیا ہوا میں اڑایا گیا اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے امر اللہ البر اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا اس کے ذرات کو جمع کرو ذرات پیش کر دیے گئے پھر اللہ تعالیٰ نے باہر کو حکم دیا اس کے ذرات کو پیش کرو اس کی رات کے ذرات کو پانی نے پیش کر دیا جب رات کے ذرات ہوئے تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے شخص میرے سامنے زندہ کھڑا ہو جا تو وہ زندہ کھڑا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے یہ وسیعت کیوں کی تھی تو وہ کہنے لگا کہ اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر بدکاری کی مجھے ڈر تھا کہ تو مجھ سے ناراض ہے ایسا نہ ہو کہ تو مجھے جہنم کی آگ میں ڈالے اپنا عذاب دے تو میں نے ایک طریقہ سوچا کہ مجھے رات بنا کر ہوا میں اڑا دیا جائے گا نہ میں آپ کے سامنے پیش ہوں گا اور نہ مجھے آپ کی ناراضگی برداشت کرنی پڑے گی اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندے اگر تیرے دل میں اتنا یقین ہے کہ میں اتنا عظیم ہوں اور میں ناراض بھی ہوتا ہوں اور عذاب بھی دیتا ہوں تو اس عظمت کی وجہ سے جو تیرے دل میں میری ہے میں تیرے گناہوں کی بخشت فرما دیتا ہوں اللہ رب العزت بڑے قریب ہیں اس لیے نیک انسان وہی ہوتا ہے کہ جس کے دل میں خوف رہے اپنے گناہوں کی وجہ سے اور امید رہے اللہ کی رحمت کی وجہ سے توجہ سے سنیں جس کے دل میں اپنے گناہوں کو دیکھے تو خوف پیدا ہو جائے کہ میرا کیا بنے گا اور اللہ کی رحمت کو دیکھے تو امید لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ میری مفرت فرمائیں گے چنانچہ اس پر امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل لکھی کہ بندے کے دل میں خوف کب غالب ہونا چاہیے اور امید کب غالب ہونی چاہیے تو انہوں نے لکھا ہے کہ جوان عورت کے دل میں خوف غالب ہونا چاہیے تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکے اور بوڑھی عورت کے دل میں امید غالب ہونی چاہیے تاکہ بڑھاپے میں وہ مایوس نہ ہو جائے صحت مند عورت کے دل میں خوف غالب ہونا چاہیے اور بیمار عورت کے دل میں امید ہونی چاہیے اسی طرح انسان کو جب خوشی ملے تو خوشی کے عالم میں دل میں خوف ہو تاکہ وہ آپے سے باہر نہ ہو اور غم ملے تو غم کے حال میں انسان کے دل میں امید ہو تاکہ انسان ڈپریشن میں نہ ہو بہرحال ایک اور نقطے پر بھی علماء نے لکھا ہے مشائق میں کہ خوف کا غلبہ افضل ہے یا محبت الہی کا غلبہ افضل ہے اس پر بھی بڑی دلچسپ اور تفصیلی بحث لکھی ہے نچوڑ اس کا یہ ہے کہ فرمایا ہمارے مشائق نے کہ محبت الہی کا غلبہ زیادہ بہتر ہے چونکہ یہ مقصود ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولدین آمن اشد حب اللہ چونکہ محبت کی وجہ سے انسان نافرمانی سے بچتا ہے اور فرما برداری کرتا ہے اور خوف تو ضرورت کے لیے ہے کہ انسان گناہ نہ کرے اگر وہ گناہوں سے بچے تو پھر ہر وقت خوف زدہ طبیعت دل میں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تو فرماتے ہیں کہ محبت کی کیفیت کا غالب ہونا زیادہ افضل ہے سالک کے لیے اللہ کرے اللہ کی محبت ایسی ہمارے دل میں رچ بچ جائے کہ تمام محبتوں کے اوپر غالب ہو جائے اور یہ محبت ہمیں اللہ تعالی کا فرما بردار بندہ بنا دے تین باتیں بہت یاد رکھنے کی ہیں پہلی بات کہ کبھی بھی اپنے نفس پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی اپنے نفس کے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہیے عورت یہ کبھی بھی نہ سوچے میں برائی نہیں کر سکتی میں نیکی نہیں چھوڑ سکتی نہیں اللہ کی آزمائش سے بچیں جب آزمائش آتی ہے تو بڑی بڑی عبادتوں والیوں کے سروں سے دوپٹے اتر جاتے ہیں کبھی بھی اپنے نفس پہ اعتماد نہ کریں عورتیں کئی مرتبہ بے پردگی کر لیتی ہیں یہ تو اپنا بھتیجا ہی ہے بھانجا ہی ہے اس کے ساتھ اس کا دوست ہی آ گیا ہے نا تو کیا ہوا وہ دوست محرم تو نہیں ہے نا اور جی یہ تو دور کا رشتے دار ہی ہے نا یہ جو بے پردگی اس لیے کر لیتی ہیں کہ نہیں میں کوئی برائی نہیں کر سکتی یہی ابتدا ہوتی ہے آزمائش میں پھنسنے کی ڈرتی رہیں کانپتی رہیں کبھی بھی کسی غیر محرم سے فون پر بلا وجہ دو باتیں نہ کریں دو بول مت بولیں یہ نہ سوچیں کہ میں بات کر کے دیکھتی ہوں بات سے کیا ہوتا ہے نہیں کبھی بھی اپنے نفس پہ اعتماد نہ کریں یہ نہ سوچیں کہ اب تو میری عمر چالیس سال ہو گئی اب میری طرف فارم دیکھتا ہے نہیں یہاں تو ایسے شاہکار ہیں جو ستر سال کی عورت کی طرف بھی دیکھتے ہیں گھورتے ہیں تو کبھی بھی عورت اپنے نفس پہ اعتماد نہ کرے ذرا توجہ سے بات سننا اب حریرا رضی اللہ تعالیٰ نو بڑھاپے کی عمر میں تھے پچہتر اسی سال کی عمر تھی اور اس عمر میں دعا مانگتے تھے اللہ میں چوری اور جنا سے تیری پناہ مانگتا ہوں اس بڑھاپے کی عمر میں اب حریر اللہ دعا مانگتے تھے اللہ میں چوری اور زنا سے تیری پناہ مانگتا ہوں تو سننے والے نے کہا آپ اتنے بوڑھے ہیں وہ انت صاحب رسول اللہ اور آپ نبی علیہ السلاط اسلام کے صحابی ہیں اور آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ میں چوری اور زنا سے تیری پناہ مانگتا ہوں تو کیا پیارا جواب دیا فرمایا والا نفسی و ابلی سحی ابھی شیطان زندہ ہے میں اپنے نفس پہ کیسے اعتماد کر سکتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ تو اس لیے اپنے نفس پہ کبھی اعتماد نہ کرنا شیطان زندہ ہے معلوم نہیں وہ کیا سے کیا کرتے حتیٰ کہ علماء نے تو لکھا ہے کہ ایک بوڑھے مرد کی بوسیدہ ہڈی اور بوڑھی عورت کی بوسیدہ ہڈی اگر زمین میں قریب ہو جائیں تو وہ بھی آپس میں جڑ جاتی ہے تو اپنے نفس سے کبھی بھی اعتماد نہ کریں دوسری بات کہ انجام سے کبھی بھی بے خوف نہ ہوں ہمیشہ خوف زدہ رہیں کہ پتہ نہیں موت کے وقت کیا ہوگا جتنا خوف زدہ رہیں گی اتنا انجام بہتر ہوگا جتنا بے خوف ہو جائیں گی اتنا برا انجام ہونے کے چانسز ہوں گے اور تیسری بات کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید نہ ہونا جتنے بھی گناہ کر چکی ہیں چھوٹے کیے بڑے کیے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے اگر معافی مانگیں گی سچی توبہ کریں گی تو یقیناً ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے چنانچہ نیک بیویوں کی یہ خاص صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا خوف دل میں رکھتی ہیں اور اس خوف کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتی ہیں اسی لیے فرمایا کہ جس نوجوان عورت کو کوئی مرد برائی کی طرف اشارہ کرے اور وہ آگے سے کہہ دے میں اللہ سے ڈرتی ہوں تو اس عورت کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی بندوں میں شامل فرمائے ساتویں صفت بتائی گئی ولمتفدین متفد صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں صدقہ کے بارے میں ذرا تفصیل سمجھ لیں ایک تو ہوتا ہے مال کو صدقہ کرنا جیسے حدیث پاک میں آتا ہے لن تنا البر سن فکو مما تحبون ہی تم نیکی کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں بڑی محبوب ہے پسندیدہ چیز خرچ کرو چنانچہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ انسان کو مصیبتوں سے بچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا مقرب بناتا ہے جو بندہ صدقہ کرتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں قسم اٹھا کر فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے صدقہ کرنے سے اس کا مال کبھی بھی کم نہیں ہو سکتا صدقہ کرنے سے اللہ تعالی مال کو بڑھاتے ہیں گھٹاتے نہیں ہیں یہ بات نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرما دی اللہ اس اسی لیے ایسے کام کرنے چاہیے جو صدقات جاریہ ہوں صدقات جاریہ کہتے ہیں ایسا صدقہ کہ جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے وہ ساتھ ہیں علماء نے لکھا مثلا کسی کو علم پڑھایا اپنی اولاد میں سے یا مدرسہ بنا کر طلباء کو علم پڑھانے میں مدد کی تو یہ علم پڑھنے والے جب تک علم پر عمل کرتے رہیں گے یہ اس عورت کو اس کا اجر ملے گا نہر بنوانا کنواں بنوانا درخت لگوانا مسجد بنانا مسجد میں قرآن پاک کو رکھنا یا نیک اولاد اپنے پیچھے چھوڑنا یہ صدقات جاریہ ہے مگر اکثر عورتوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جی ہمارے تو وسائل ہی اتنے نہیں کہ ہم صدقہ کر سکیں تو بھائی یہ ذہن میں بات رکھیں کہ صرف مال خرچ کرنے کا نام ہی صدقہ نہیں ہوتا یہ اپنا کنسپٹ آج ذرا درست کر لیں مال خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام صدقہ ہے تو وہ کام بغیر مال خرچ کیے بھی ہو سکتے ہیں تو وہ کام تو ہر عورت کر سکتی ہے چونکہ صدقہ تو خامن کے مال سے کرنا ہو تو اس سے اجازت لینی ہوتی ہے کانفیڈینس میں لینا ہوتا ہے دینا اجازت تو عورت نہیں ایسا کر سکتی ہاں اگر یقین ہو کہ خامد خوش ہوگا اعتراض نہیں کرے گا تو پھر یہ کر بھی سکتی ہے لیکن وہ کام جن میں کوئی مال خرچ نہیں ہوتا وہ تو ہر عورت کر سکتی ہے کماری بھی شادی شدہ بھی بوڑھی بھی ہر عورت کر سکتی ہے چنانچہ اس کی ذرا تفصیل آج سمجھ لیں حدیث پاک میں آتا ہے ہر انسان کے جسم کے اندر جوڑ ہیں اور اسے چاہیے کہ اپنے ہر جوڑ کے بدلے میں روزانہ صدقہ کیا کرے اس کے اوپر صدقہ واجب ہے ہر جوڑ کی سلامتی کے بدلے میں تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں کہ جسم کے تین سو سے زیادہ جوڑ اور ہر جوڑ کے بدلے میں ہم روز صدقہ کریں تو پھر نبی علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھو زبان سے سبحان اللہ پڑھنا صدقہ ہے الحمد کہنا صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے اور دن کے وقت دس بجے کے قریب جو چاشت کی دو رکت پڑی جاتی ہے یہ بھی انسان کے لیے صدقہ ہے اور یہ چاش کی دو رکعت پڑھنے سے گویا پورے جسم کے جوڑوں کا صدقہ بندے نے ادا کر دیا اب کون سی عورت ہے جو کہتی ہے کہ جی میں تو چاش کی دو چار رکت پڑھ ہی نہیں سکتی ہر عورت پڑھ سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اگر دن کے نو دس بجے جب تک کہ اسکولوں کو چلے جاتے ہیں خامل دفتروں میں چلے جاتے ہیں عورت گھر کی صفائیوں کاموں سے پارے ہو جاتی ہے تو اس وقت بجائے ٹی وی آن کرنے کے اور گانے سننے کے یا ٹیپیں سننے کے اس وقت اگر رکت پڑھ کے وضو کر کے اگر دو چار رقص پڑھ لی جائیں اس کے دو فائدے ایک تو اس نماز کے پڑھنے سے انسان کے جسم کے جتنے بھی جوڑ سلامت ہیں ان کا شکر ادا ہو جاتا ہے ان کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے کتنا اللہ کا کرم اس نے جوڑوں میں درد نہیں کی کتنا اللہ کا کرم کہ ہمارے جسم کے جوڑ سلامت ہیں چل سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں اٹھ سکتے ہیں بوڑھی عورتوں کو دیکھو کھڑی ہیں تو بیٹھ نہیں سکتی بیچاری بیٹھتی ہیں تو کھڑا نہیں ہو سکتی تو ہمارے جوڑ جو اللہ نے سلامت رکھے تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں تو چاشت کی دو چار رکت پڑھ لینا ایک تو صدقہ ادا ہو جاتا ہے پورے جسم کے جوڑوں کا اور دوسرا اس نماز کے پڑھنے پر اللہ تعالی رزق کے اندر برکت کا فرماتے ہیں کون سی عورت ایسی ہے جس کو رزق میں برکت کی ضرورت نہیں ہر عورت کو رزق میں برکت کی ضرورت ہے تو دیکھو اس سے دو فائدے مل گئے تو یہ نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے نبی علیہ اسلام نے شاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے مسکرا کر ملتا ہے تو مسکرانا بھی صدقہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد مرد سے ملے تو مسکرا کر ملے عورت عورت سے ملے تو مسکرا کر ملے تو کھلے چہرے کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ دوسری عورتوں سے ملنا بات کرنا سلام کرنا یہ بھی صدقہ ہے پھر فرمایا کہ ہر نیکی کا کام کرنا صدقہ ہے مصیبت زدہ کی مدد کرنا صدقہ ہے مصیبت زدہ کی مدد صرف مال سے ہی نہیں ہوتی آپ تسلی کے دو بول بول دیں محبت کے دو بول بول دیں تو اگلی غمزدہ عورت کے دل کو تسلی ہو جائے گی اور آپ کے لیے یہ دو باتیں کہنی صدقہ بن جائیں بھوکے کو کھانا کھلانا صدقہ مہمان کی مہمان نوازی صدقہ تو دیکھو کتنے آرام سے ہم صدقہ یہ کہ یہ کام کر سکتے ہیں ایک اور حدیث پاک میں نبی اسلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا صدقہ لہذا ہمیں چاہیے کہ بات بات میں سبحان اللہ اللہ کا مجھ پر یہ کرم سبحان اللہ میرے بیٹے نے یہ کیا سبحان اللہ میری بیٹی نے یہ کیا یہ سبحان اللہ کا لفظ اپنی گفتگو میں کثرت سے اگر آپ استعمال کرنا شروع کر دیں تو خود بخود صدقے کا ثواب ملتا جائے گا اسی طرح الحمدللہ کہنا صدقہ اگر کوئی پوچھے آپ کیسی ہو تو آپ نے الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے تو الحمدللہ کا جو لفظ آپ نے کہہ دیا تو آپ کو صدقے کا ثواب مل گیا اسی طرح کسی بات میں اللہ اکبر کہہ دینا لا الہ الا اللہ بیٹھی پڑتی رہنا اب کتنے کام ہیں جیسے آپ کوکنگ کر رہی ہیں اور کوکنگ کے دوران آپ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کا ورد کرتی رہتی ہیں جتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گی اتنی مرتبہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا پھر عدیز پاک میں فرمایا کہ امر بالمعروف بھی صدقہ ہے یعنی بچوں کو نماز کے لیے کہنا اپنے میاں کو پیارے اچھے انداز میں کہنا بہن کو بھائی کو چھوٹوں کو بڑوں کو ابو نماز نہیں پڑھتے ابو میں نے آپ کے لیے پانی گرم کر دیا آپ وضو کر لیجئے مسلح بچھا دیا نماز پڑھ لیجئے تو یہ امر بالمعروف یہ بھی صدقہ ہے اور نہیں انل منکر بھی صدقہ ہے یعنی برائی سے منع کرنا بیٹی کو کہنا بیٹی ننگے سر نہ بیٹھا کرو بیٹی اس طرح فون پہ باہر باتیں نہیں کرتے بیٹی اس طرح بیٹھ کے ٹی وی کو نہیں دیکھتے یہ نہیں کرتے تو برائی سے پیارے انداز سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے اور اس سے بڑھ کر ایک بات شادی شدہ عورتوں کے لیے کہ نبی علیہ السلاط اسلام نے فرمایا کہ میاں بیوی بی کا ایک دوسرے سے ہم بستری کرنا بھی صدقہ ہے صحابہ نے جب یہ سنا تو بڑے حیران ہو گئے اے اللہ کے نبی ہم تو ملتے ہیں اپنی ضرورت و لذت کی خاطر تو یہ بھی صدقہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ اگر تم زنا کے مرتکب ہوگے تو کیا تمہیں سزا ملے گی جی بالکل ملے گی تو فرمایا کہ جب اس کو حلال طریقے سے پورا کریں گے تو پھر اجر بھی ملنا چاہیے لہذا میاں بیوی کا ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرانا صدقہ میٹھی باتیں کرنا صدقہ پاس بیٹھنا صدقہ ایک دوسرے کے منہ میں لکما دینا بھی صدقہ ایک دوسرے سے ملنا صدقہ سبحان اللہ اللہ ہر العزت نے مومن کے لیے کیا آسانیاں کر دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ رو رہی تھی نبی علیہ صاحب اسلام نے پوچھا سمیرا کیوں رو رہی ہو اللہ کے نبی میں قیامت کے دن کو یاد کر کے رو رہی ہوں پھر کہنے لگی کہ اللہ کے نبی قیامت کے دن تو ہر بندہ اپنے اہل خانہ کو یاد رکھے گا نا مقصد یہ تھا کہ قیامت کے دن تو آپ مجھے یاد رکھیں گے نا دیکھیے آشا صدیقی لانا کے دل سے کیسا خوف تھا اس دن کا جن کی گود میں اللہ کے محبوب کو وفات ہوئی جن کے بستر پہ وہی اترتی تھی جن کے دوپٹے کو اسلام کا جھنڈا بنا کر اللہ کے محبوب نے اپنے ہاتھوں سے لہرایا جن کی پاک دامنی کی اللہ نے گواہیاں دی جن کو جبریل علیہ السلام کے سلام آتے تھے اللہ اکبر وہ رو رہی ہیں کہ قیامت کے دن کیا حال ہوگا اے اللہ کے نبی قیامت کے دن تو اپنے اہل خانہ کو آپ یاد رکھیں گے نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا سمیرا قیامت کے دن تین موقع ایسے آئیں گے کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو یاد نہیں رکھ سکے گا پوچھا اللہ کے نبی کون سے فرمایا کہ جب نام اعمال ملنے کا وقت آئے گا اور وہ کسی کو دائیں ہاتھ میں مل رہا ہوگا کسی کو بائیں ہاتھ میں لوگوں کے اوپر ایک خوف کی کیفیت ہوگی پتہ نہیں مجھے کس ہاتھ میں ملتا ہے تو فرمایا نام امال کے ملنے کے وقت اتنا خوف ہوگا کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو یاد نہیں کرے گا پھر فرمایا کہ عائشہ جب میزان پہ نیکیاں تل رہی ہوگی جب تک فیصلہ نہیں ہو جائے گا کہ اس انسان کی نیکیاں بھاری یا گناہ بھاری اس وقت تک کوئی بندہ کسی دوسرے کو یاد نہیں کرے گا اور فرمایا تیسرا پل سے سے گزرتے ہوئے جب تک بندہ پل سے سے گزر نہیں جائے گا کوئی بندہ دوسرے بندے کو یاد نہیں کرے گا نہ خامن پاس ہوگا نہ ابو ہوں گے نہ بھائی ہوں گے ایک اکیلی عورت ہوگی ان گھاٹیوں میں سے اکیلا گزرنا پڑے گا کتنی دہشت ہوگی کتنی حیثت ہوگی کوئی پکارنے کے لیے بھی پکارنے کے باوجود بھی قریب نہیں آئے گا اکیلے ان گھاٹیوں سے گزرنا ہوگا اس کی تیاری کرنے کی ضرورت آج ہے چنانچہ ایک بزرگ گزرے ہیں مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ پولیس کے محکمے میں شروع میں کام کرتے تھے اور شرابی کبابی قسم کے آدمی تھے ایک بہت خوبصورت باندھی انہوں نے خریدی اور ان سے بڑی ان کو محبت تھی اس باندی سے ان کی ایک بیٹی ہوئی وہ ماں سے بھی زیادہ خوبصورت تھی ان کو اس بیٹی سے بہت پیار تھا یہ اکثر اس بیٹی کو اپنے گود میں اٹھائے رکھتے اور وہ بچی ان سے کھیلتی ان سے باتیں کرتی دو سال کی عمر کی وہ ہو گئی تو یہ جب اسے گود میں لے کے بیٹھتے اور شراب پینے لگتے تو وہ گلاس ان کے ہاتھ سے گرا دیتی کبھی ان کی داڑھی کے ساتھ کھیلتی مگر یہ اس کو کچھ نہ کہتے اللہ کی شان کے کسی بیماری کی وجہ سے دو سال کی عمر میں اس بچی کی وفات ہو گئی ان کے دل پہ بڑا صدمہ ہوا کئی دن مغموم رہے ایک دن سوئے ہوئے تھے انہوں نے خواب دیکھا کہ قیامت کا دن ہے ایک زوردار دھماکہ ہوا جب انہوں نے دیکھا تو ایک بہت بڑا ازدہا ہے جو منہ کھولے ان کی طرف بھاگا چلا آ رہا ہے اب اس ازدہا کو دیکھ کے ان کی حالت بری یہ پریشان یہ بھاگنے لگے بھاگتے جا رہے ہیں ازدہا پیچھے آ رہا ہے راستے میں ان کو ایک کمزور سا آدمی ملا سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے بوڑھا تھا انہوں نے اس سے کہا کہ مجھے الدہا سے بچاؤ وہ بوڑھا کہنے لگا کہ میں کمزور ہوں میں تو بچا نہیں سکتا البتہ آگے تمہیں یہ پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں تم ان کی طرف جاؤ تو شاید بچنے کا کوئی سبب بن جائے انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا اللہ ان کے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے ایک پہاڑی کی طرف جو بھاگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آگے جہنم ہے قریب تھا کہ یہ پہاڑی کے اوپر جاتے تو جہنم میں جا گرتے یہ وہاں سے پھر واپس بھاگے جب انہوں نے ٹرن لیا تو ازدہا بھی ان کے پیچھے اب ازدہا پہلے کی نسبت ان کے قریب ہو گیا اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید یہ ازدہا مجھے پکڑ لے گا اور ایک لکمہ بنا لے گا پھر بھاگے بھاگے واپس آئے تو وہی بوڑھا نظر آیا انہوں نے پھر ریکویسٹ کی کہ مجھے بچا لیجیے وہ کہنے لگا کہ میں تو کمزور ہوں بچا نہیں سکتا البتہ تم اس دوسری پہاڑی پر جاؤ شاید تمہارے بچنے کی کوئی صورت نکل آئے یہ دوسری پہاڑی کی طرف بھاگے اب ازدہ بھی تیز بھاگنے لگا اتنا قریب آ گیا کہ ان کو یہ ڈر ہوا کہ بس اب تھوڑی دیر میں ازدہ مجھے اپنے منہ میں لے لے گا اور انتہا ایسی آواز نکال رہا تھا اور اتنی تیز بھاگ رہا تھا اور اتنا بڑا تھا خوف کے مارے پسینہ حالت بری یہ ذرا آگے گئے تو انہوں نے ایک مکان بنے ہوئے دیکھے بہت سارے تو وہاں ایک دربان تھا اس نے ان کو دیکھتے ہی اعلان کیا کہ بچوں باہر نکلو ہے تم کو تم میں سے کوئی جو اس کی شفاعت کرنے والا ہو تو اس بات کو سنتے ہی دروازے کھل گئے لاکھوں بچے ان مکانوں میں سے باہر جھانکنے لگے تو کیا دیکھا انہوں نے یقم کہ ان کی دو سال کی جو بیٹی تھی فوت ہوئی اچانک وہ سامنے آئی اس نے چھلانگ لگائی اور ان کے قریب آ گئی اور اس نے اپنے ہاتھ کا جو اشارہ کیا تو وہ ازدہا تو پیچھے بھاگ گیا اب یہ بیٹی کو گود میں دیکھ کے بڑے خوش ہو گئے کہنے لگے بیٹی تو تو یہاں بیٹی نے کہا الم ان کلو ذکر اللہ کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں اور وہ نیک بن جائیں تو ان کے دل پہ اس کا بڑا اثر ہوا کہنے لگے بیٹی یہ کیا معاملہ کہنے لگی کہ یہ وہ گھر ہیں جہاں مسلمانوں کے چھوٹے بچے جو فوت ہو جاتے ہیں وہ یہاں پر پالے جاتے ہیں تاکہ قیامت کے دن اپنے ماں باپ کی شفاعت کر سکیں آپ کو جب میں نے دیکھا تو میں آپ کی گود میں آ گئی انہوں نے کہا یہ معاملہ کیا تو بچی نے کہا کہ ابو یہ الطحا آپ کے گناہ ہیں جو اتنے زیادہ تھے کہ اتنے بڑے ازدہا کی صورت میں بن گئے اور جس بوڑھے کو آپ نے دیکھا وہ آپ کے نیک اعمال ہیں اگر آپ کے نیک اعمال زیادہ ہوتے تو وہ نوجوان بندے کی شکل میں ہوتا اور آپ کو ازدہا سے بچا لیتا گناہ تھوڑے ہوتے تو ازدہا چھوٹا ہوتا پتلا ہوتا مگر اب وہ آپ کے نیک مال آپ کو بچا نہ سکے مگر اس نے رہنمائی کر دی کہ آپ میری طرف آ جائیں تو اب میں نے آپ کو جس طرح سے بچا لیا ابو آپ توبہ کر لیجیے اللہ سے ڈر جائیے اس خواب کے آتے ہی آنکھ کھل گئی انہوں نے سچی توبہ کر لی اور پھر اتنے بڑے ولایت کے مقام کو پانے والے بزرگ بن گئے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آج کی اس محفل میں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا <clears throat> ان الحمد للہ رب العالم تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجیے اللہ کو اپنا بنا لو اللہ کو اپنا بنا لو اللہ کو اپنا بنا لو یہ زندگی ایک مہلت ہے روٹے ہوئے رب کو منا لو اللہ کو اپنا بنا لو اب سب رشتوں کو چھوڑو اللہ سے رشتہ جوڑو اب سب رشتوں کو چھوڑو اللہ سے رشتہ جوڑو ہر زیر سے اب ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو اللہ کو اپنا بنا لو اللہ کو دل میں بسا لو اللہ کو دل میں بسا لو اللہ سے لو لگا لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آنے والی رات ستائیس رمضان کی رات ہے ہم اللہ تعالیٰ کی رات سے امید کرتے ہیں کہ یہ لہلت القدر ہو مسترات سے گزارش ہے کہ آج کی رات کو خوب عبادت میں گزاریں صلاح و توبہ پڑھیں اپنے مالک کو منائیں یہ دعا کریں اللہ ان کارفون تو حب القافنی اپنے لیے اہل خانہ کے لیے امت کے لیے بھی دعا مانگیں اعتکاف والوں کے لیے اس عاجز مسکین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں آج کی رات کو کمائیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کروائیں بخشوائیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے وہ ان الحمد للہ رب العالمین دعا کر لیجیے سبحان رب اللہ محمد آل سیدنا محمد وبارک وسلم اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر در فرما ہمارے عیبوں کی پوشی فرما رب کریم ہم نے اب تک کتنے بھی گناہ کیے چھوٹے یا بڑے ہم نادم ہیں شرمندہ ہیں میرے مولا ان کو معاف فرما دیجئے اللہ ہمیں بھی جہنم کی آگ سے بچا لیجئے اور ہمیں اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرما دیجیے میرے مولا بندے بشر ہیں بھولنے والے ہیں کوتاہیاں کر لی جان بوجھ کے بھی کہیں بھول ایسے بھی کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو گناہوں زیادہ نظر آتے ہیں کوئی نیکی ایسی نظر نہیں آتی آپ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے قابل ہو اے اللہ ہمارا حال برا ہے ہم اقراری مجرم ہیں اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہیں مگر میرے مولا آپ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں آپ ماں سے زیادہ مہربان ہیں آپ زیادہ مہربانی فرمانے والے ہیں اے اللہ رمضان کے روزوں کے بدلے سراوی کے بدلے ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجیے اللہ ہماری بخشش فرما دیجیے اے اللہ قیامت کے دن اگر اسی حال میں پہنچ گئے تو اللہ تو پہاڑ برابر بڑا ہوگا نیک آدمی تو بوڑھے سے بھی زیادہ کمزور ہوگا مولا ہمارا کیا بنے گا آپ مہربانی فرما دیجیے اللہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیجیے ہمارے دل کی دنیا میں بدل دیجیے ہمیں اپنی محبت کو جما دیجیے ہمیں نیکی میں سکون عطا فرما دیجیے گندے برے تعلقات سے ہمیں بچا لیجیے گندی محبتوں سے ہمیں بچا لیجیے اپنی سچی محبت دل میں عطا فرما دیجیے اور آئندہ نکوکاری کی زندگی عطا فرمائیے ہماری اہل خانہ اور ہمارے بچوں کو بھی اللہ اپنے مقبول بندوں میں سے بنا لیجیے اور اے اللہ جنہوں نے بھی گاؤں کے لیے کہا سب کی نیک مرادیں پوری فرما دیجیے امت مسلمہ کو عزت رفتہ کا فرما دیجیے جو مالنے نزیز اقار مشائے فوت ہو چکے ان کی مقرر فرمائیے اور ان کو اپنے مقرر بندوں میں شامل فرما لیجیے جن کے ہم پر حقوق آتے ہیں اللہ ان کو بھی ان نیک گاؤں میں حصہ عطا فرمائیے قیامت کے دن ان کے حقوق سے میں صبح کے دوش فرما دیجیے رب کریم کتنی عورتیں ہیں شہری اور افطاری میں اپنے گھروں میں اعتکاف والوں کے لیے کھانے پکاتی ہیں آگ کے سامنے کھڑی رہتی ہیں میرے مولا مشقتیں اٹھاتی ہیں اے اللہ یہ سب مشقتیں آپ کی رضا کے لیے اٹھا رہی ہیں اللہ ان کے بدلے ان کو اپنا بنا لیجئے اپنی مقبول بلیوں میں شامل فرما دیجیے رب کریم جس محبت کے ساتھ وہ ہمیں کھانے بنا کے بھیجتی ہیں اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت عطا فرما دیجئے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیجیے دنیا کی پریشانیوں کو ختم فرما دیجیے اور آخرت کے درجات عطا فرما دیجیے صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین